بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان آیت چھے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا کافر کہتے ہیں کہ قرآن مجید نعوذ باللہ ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے جس میں سوائے پرانے قصوں کے اور کچھ نہیں اس آیت مبارکہ میں انہیں جواب دیا گیا کہ یہ کتاب اس اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں اور خفیہ حقائق کو جانتا ہے وہ غفور الرحیم ہے اور یہ اس کی مغفرت اور رحمت کا فیض ہے کہ ایسی عظیم الشان رہنما کتاب نازل فرمائی ہے جس میں علم عمل اور کامیابی کا ہر راز موجود ہے جو بھی اس کتاب میں غور کرے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ کتاب کسی انسان کی تیار کردہ نہیں ہو سکتی پھر جو اتنی روشن دلیلیں دیکھ کر انکار کرتے ہیں ان کو اکثر فوراً سزا نہیں دیتا وہ غفور الرحیم ہے آیت ستر سوری ہے عملا صالحا فأولئك يبدل الله يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما پچھلی آیت میں تین بڑے گناہوں اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنانا نمبر دو کسی کو نا حق قتل کرنا نمبر تین زنا کرنا جو ان تینوں میں مبتلا ہوگا وہ جہنم کی سخت آگ میں دگنا عذاب جھیلے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا اس آیت میں فرمایا ترجمہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یعنی سچی توبہ سے یہ تینوں گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملے گی اور مسلسل توبہ کی برکت سے ان کے گناہوں کے برابر ان کو نیکیاں عطا فرما دی جائیں گی سبحان اللہ کتنا بڑا احسان اور کتنی عظیم سخاوت اور مغفرت ہے آیت اکہتر فإنه يتوب إلى الله متابا پچھلی آیت میں ان کافروں کی توبہ کا تذکرہ تھا جو ایمان لے آئے اس آیت میں ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جن سے حالت اسلام میں گناہ ہو جائیں وہ بھی جب توبہ کرے یعنی پھر برے کام سے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جگہ پائے ترجمہ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت میں جگہ پاتا ہے